الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی خباستیں بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی جبرائیل السلام ہمارے دشمن ہم جبرائیل علیہ السلام کے دشمن بظاہر تو یہ بات ایسے معلوم ہو رہی ہے کہ ایک فرشتے کی مخالفت ہے فرمایا یہ ایک فرشتے کی مخالفت نہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کی مخالفت بظاہر یہ جرم معلوم نہیں ہو رہا ٹھیک اس فرشتے کو نہیں مانتے اس فرشتے کو مانتے لیکن بظاہر یہ معمولی بات ہے حقیقت فرمایا کہ یہ قابل غور بات ہے کہ اس فرشتے سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی رکھنا کیوں کہ فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کر رہا ہے جب حکمر کر رہا ہے اور اس حکم سے تمہیں دشمنی ہے تو کس سے دشمنی ہوئی لانے والے سے دشمنی نہیں بلکہ بھیجنے والے سے دشمنی پھر دوسری بات یہاں بیان فرمائی کہ ایک رسول کی مخالفت ہو یا ایک فرشتے کی مخالفت ہو یہ تمام رسولوں کی مخالفت ہے تمام فرشتوں کی مخالفت ہے فرشتوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں رسولوں میں بھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں تمام رسولوں کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کیوں تشریف لائے دنیا کے اندر رسول کیوں تشریف لائے اس لیے کہ انسانیت کو جوڑا جائے کس سے اللہ کے ساتھ کسی نبی علیہ السلاط السلام نے اپنی معبودیت کا ذکر نہیں کیا ہر نبی علیہ ساد وسلم نے کس سے جوڑا ہے اللہ سے جوڑا ہے تو مقصود تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہے جب مقصود ایک ہے تو آپس میں اختلاف کی گنجائش نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے رسول ہیں ایک رسول کی مخالفت تمام رسولوں کی مخالفت ہے اور رسول کی مخالفت خود اللہ کی مخالفت ہے کیوں کہ رسول کہتے ہیں اس کو کہ جس کو بھیجا جائے پیغام دے کر جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر اس کو بھیجا جب بھیجا اور ہم نے کہا کہ ہم نے اس رسول کو مانا اس رسول کو نہیں مانا تو بھیجنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو انکار کس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی عادت یہ ہے یہ تو ایک بہانہ انہوں نے بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا وگرنہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جس پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین ساط و والسلام پر اور تورات پر ایمان کا دعویٰ ہے تورات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ تورات کو انہوں نے محرف کر دیا اپنی باتیں اس کے اندر شامل کر لیں اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ ساط والسلام کو قدم قدم پر دکھ دیا ان کی نشانیاں دیکھیں ان کے معجزات دیکھے اس کے باوجود قدم قدم پر ان کو تکلیف دی ان کا دل دکھایا تو کہ ان کی تو عادت یہی ہے کہ جب بھی کوئی عہد کریں گے وعدہ کریں گے اس کو توڑ دیں گے کیوں اور یہ ان کا توڑنا کیوں ہے ان کا توڑنا نافرمانی کی وجہ سے ہے پھر کہا کہ <clears throat> نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کی خبر ان کی کتاب کے اندر موجود تھی اور یہ اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کے تشریف آوری کا اور کفار مشرقین سے کہتے تھے کہ تمہیں تو معلوم نہیں پہچان نہیں جو اللہ کے نبی تشریف لائیں گے ہمیں تو ان کی صفات معلوم ہیں ان کی نشانیاں معلوم ہیں ہم فوری طور پر ان پر ایمان لائیں گے اور تمہیں مغلوب کریں گے لیکن فرمایا کہ جس پر نبی علیہ السلام تشریف لائے تو چاہیے کیا تھا کہ سب سے پہلے قدم بڑھا کے نبی علیہ السلام و سلام پر ایمان لاتے لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا کہ اپنی کتاب پر جو ایمان کا دعویٰ تھا اس کو بھی باطل قرار دے دیا کیونکہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا پڑھا نبی علیہ السلام السلام کے تشریف آوری کے بارے میں لیکن نہیں جب حضرت تشریف لائے تو مخالفت کی نبی علیہ والسلام کو اللہ کا رسول نہیں مانا قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانی اپنی کتاب کو بھی پھینک دی پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی کتاب پر عمل کی بجائے یہ جادو کو ترجیح دیتے ہیں جادو کو اختیار کرتے ہیں اور پھر جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جادو جو ہے انسانوں میں زیادہ پھیلا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور سلیمان علیہ السلام جادو نہیں فرماتے تھے وہ تو معجزہ تھا ان کا اب جادو اور معیزے میں فرق کیا ہے یہ بات گزارش کی گئی تھی جادو اور معیزے میں فرق یہ ہے کہ جادو کا سبب ہوتا ہے اور اس کا سبب سامنے نہ آئے یہ اور بات ہے مگر نہ اس کا سبب ضرور ہوگا اور معجزہ وہ ہے کہ جس کا سبب نہیں جیسے مثال کے طور پر دور حاضر کے اندر آپ کو کچھ لوگ ملیں گے وہ ماتم کر رہے ہوں گے انگاروں پر اب دیکھیں جی ہنگاروں پہ ہم ماتم کرتے ہیں اور ہمارے پاؤں نہیں جلتے اب یہ پاؤں نہ جلنا کس وجہ سے ہے کوئی کیمیکل ہے جو استعمال کرتے ہیں پاؤں کو لگاتے ہیں اس کی وجہ سے آنکھ کے انگاروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سبب موجود ہے اور یہاں غزوہ بدر کے موقع پہ نبی علیہ صلاحت والسلام نے کنکریوں کی مٹھی دی اور اس کو حضرت نے ایسے کھول کے پھینکا ایک کافر بھی نہیں تھا مد مقابل جس کی آنکھ میں کنکری نہ گئی ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اس کا سبب ہے نہیں اس کا سبب کوئی نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے بمار رمیتا از ولا کن اللہ رما کیا نبی علیہ السلام جب آپ نے یہ کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی بظاہر تو آپ پھینک رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں کہ اللہ نے ہر کافر کی آنکھ میں اس کنکری کو پہنچا دیا تو یہ معجزہ ہے کہ جس کا سبب معلوم نہیں صرف اللہ کی قدرت ہے وہ معیزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام کو سراپا یہاں تو انگاروں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں پاؤں نہیں جر رہے سبب موجود ہے ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا پورا جسم اطہر آگ کے اندر ہے جو زنجیریں ہیں وہ پگھل گئیں لیکن جسم کے بال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو یہ کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے تو لہٰذا معجزہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے سبب ظاہری کوئی نہیں اور جادو وہ ہے کہ ظاہری سبب نظر نہیں آتا لیکن اس کے پیچھے سبب ضرور موجود ہوگا پھر یہ بات کہ یہ جادو ہے تو اس جادو کی بنیادی طور پہ تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو مسخر کر دیا گھیرے میں لے لیا جیسے کہ کل کے درس میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ محمود غزنبی کو تصور میں لے کر بیٹھے یا اس کو کوئی کام نہیں کرنے دینا ایک جادو کی کیفیت یہ ہے جادو کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ کسی کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالنا کہ جو انداز جس انداز سے آپ کوئی چیز اس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ اسی انداز سے اس کو دیکھ رہا ہو یہ دوسری کیفیت ہے اور تیسری کیفیت ہے حقیقت کو تبدیل کرنا عمومی طور پر تو یہ ہے کہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی لیکن حضرت کعب اخبار رضی اللہ ہو یہودیوں کے بہت بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی زندگی کے دور میں ایمان نہیں لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایمان لائے بہت بڑے عالم تھے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ ایمان لائے تو اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ میں ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں بچے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کہ ہم نے تمہیں ایک کتاب دی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا اس سے پہلے کہ تمہارے ہم چہرے مست کر دیں تم ایمان لے آؤ تاکہ فوراً میں نے ہاتھ جو ہے وہ اپنے چہرے پہ پھیرا کبھی چہرہ مسک نہیں ہوا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں کہ مجھے ایمان کے دائرے میں داخل کرنا اب یہ قرآن مجید کی معجزاتی کیفیت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں لیکن آپ کا معجزہ بطور معجزہ کے برقرار ہے آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا تو لہٰذا پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت یہ جو دم ہے دم ہے تعویز ہے تو یہ بھی تو جادو کی قسم ہے تو آپ اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں میرے محترم نبی علیہ سات وسلام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آخری کل صورت الاخلاص صورت الفلق صورت الناس ان کو ایک ایک بار پڑھتے اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم فرماتے پورے جسم پر بھیجتے پھر اسی طرح سے دوسری بار پڑھتے پھر تیسری بار پڑھتے اور یہ فرمایا کہ ایسا دم ہے کہ جس کی وجہ سے موت کے سوا باقی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نقاہت کی کیفیت میں ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں دقت محسوس فرماتے تھے اتنی کمزوری اتنی نکاہت کہ اس حالت میں میں پڑھتی تھی پڑھنے کے بعد حضرت کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی حضرت کے ہاتھوں میں جو برکت ہو سکتی ہے میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہو سکتی اس لیے حضرت کے ہاتھوں پہ دم کر کے حضرت کا ہاتھ مبارک پکڑ کے حضرت کے جسم پر پھیرتی تھی پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ تامات فرمایا کہ میں اپنی تمام اولاد کو کہ میں اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھلاتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لیا کر ابنبی والسلام نے مختلف کلمات کی جو تعلیم فرمائی ہے کہ نیند میں رکاوٹ ہو رہی ہو وسوسے پیدا ہو رہے ہوں پریشانیاں ہو رہی ہوں تو اور بھی کلیمات اللہ تامات امین واضح بھی ہی وقی ہی و مین شری اب یہ کلمات تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں میں جو بچے ابھی پڑھنے کے قابل نہیں تو میں یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتا ہوں اس کو تعویذ کہتے ہیں اب معلوم ہوا کہ دم تعویذ شرک نہیں دم تعویز کے اندر کلمات اگر کفریہ ہوں گے شرکیہ ہوں گے تو شرک ہے مگر نہ شرک نہیں اب ایک اعتراض اور ہے کیسے یہ الفاظ جو ہیں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں کسی کے لیے یا کسی پہ آیت اور کرسی کا دم ہے سور فاتحہ کا دم ہے الفاظ تو صحیح ہیں لیکن یہ الفاظ کے بھی اثرات پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ استعمال کریں گے بخار ہے تو کوئی چیز آپ دوائی استعمال کریں گے تو اندر جائے گی تو افاقہ ہوگا ایسے پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے وہ علی سینا مشہور طبیب گزرا ہے آج بھی اس کی کتابیں اور اس کے نظریات میڈیکل سائنس کے نصاب میں شامل جس حکمران سے وابستہ تھا اس کو بخار کی کیفیت ہوئی بیمار ہوا تو ایک مولانا سے اس نے کہا کہ ایسے بیماری ہے تو وہ اس سے کچھ پڑھ کے دم فرمانے لگے اتنے میں بو علی سینا گیا بو علی سینا آیا اس نے کہا کہ جی عجیب بات ہے بیماری اندر ہے جسم کے اندر الفاظ تو یہ ہیں باہر کے الفاظ کا کیا اثر پڑے گا تو بادشاہ محترم میں آپ کو دوا دیتا ہوں اس دوا سے فرق پڑے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ ایسے وقت کا ضیاع ہے جو مولانا تشریف فرماتے ہیں ماشاء اللہ محر نفسیات بھی تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ محترم یہ بڑا بیوقوف ہے احمق ہے گدھا ہے اس کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائیں جب یہ الفاظ انہوں نے کہا ابو علی سینا بہت بڑا مدرس بھی تھا اس کا اپنا ہلکا تھا سبق کا جس میں وہ یہ میڈیکل سائنس پڑھاتا تھا اور پھر بادشاہ کا وزیر بھی تھا تو اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ چہرہ سرخ ہو گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی کہ دیکھیں آپ کے سامنے اس سے میری توہین کی تو مولانا نے فرمایا کہ بادشاہ سے اس سے پوچھیں کہ میں نے کوئی چیز تیرے اندر داخل کی ہے جو تیری جھاگ نکل رہی ہے تیرا چہرہ سرخ ہو گیا الفاظ ہی تو میں نے استعمال کی ہیں اگر مجھ جیسے انسان کے الفاظ تیرے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ کا کلام انسان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا فرما سکتا تو فرمایا کہ یہ صرف الفاظ نہیں الفاظ کے اندر جو ہے وہ تاثیر موجود ہے تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل کی جو ایک بات اور محض کرتا چلوں کہ جادو کب سے ہے انسانوں سے بھی پہلے سے ہے کیوں کہ جادو کا تعلق ہے جنات کے ساتھ تو انسانوں سے بھی جنات پہلے موجود تھے اس زمین پہ موجود تھے اور زمین کے اندر انہوں نے افراتفری کی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کو پاک کریں ان سے ان کو کنارے لگائیں تو فرشتے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اے اللہ کی ان جنات میں سے ایک جن وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی نہیں کرتا ان کو بھی نافرمانی سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ لے لو باقیوں کو کنارے لگا دو تو یہی جو بڑا عابد زاہد جن تھا عزازیل جس کا نام تھا اسی کو شیطان کہتے ہیں ابلیس بھی اور شیطان بھی شیطان کے معنی ہے سرکشی میں حد سے بڑھنے والا اور ابلیس کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے ہر طرح سے مایوس تو یہ دو بنیادی نام اس کے تو اصل نام اس کا اعزازی پھر یہ فرشتوں کے ساتھ رہا تو یہ جو جادو ہے یہ جنات کے اندر پہلے سے موجود تھا انسانوں کے اندر یہ چل رہا تھا جنات کے اثرات کی وجہ سے تو انسانوں میں منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اتارے اور ان کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ جادو کیا ہے اور نبوی تعلیمات کیا ہیں اور پھر ان کو جو کلمات سکھلائے گئے تو یہ کلمات جو تھے بیان کرتے تھے کہ ان کلمات کو آپ استعمال کرو گے مثبت کام کے لیے منفی کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے جیسے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ جدائی ڈالنے والے کلمات اب اگر جدائی غیر محرموں کے درمیان ہے تو یہ مستحسن ہے اور اگر محرموں کے درمیان ہے میاں بیوی کے درمیان ہے تو یہ معیور لیکن کہا کہ ان لوگوں نے جو سیکھا وہ منفی کاموں کے لیے سیکھا مثبت کاموں کے لیے نہیں سیکھا پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا مبارک دور اس کے اندر کیونکہ جنات حضرت کے تابع تھے تو جنات اور انسانوں میں اختلاط تھا اختلاط کی وجہ سے جنات کے اثرات منتقل ہوئے ہیں اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انفیالی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے کہ انسان میں بنیادی طور پر دو صفات رکھی گئی ہیں فعالیت اور انفعالیت فعالیت کیا ہے فعالیت ہے بھرپور انداز سے کام کرنا یہ فعالیت ہے کہ انسان جس کام کو کرنا چاہے اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کرتا ہے جسمانی صلاحیتیں بھی استعمال کرے گا فکری صلاحیتیں بھی استعمال کرے گا جس کو کرنا چاہیے تو اس لیے اس کے اندر فعالیت ہے فرشتے اللہ کے حکم پر کرتے ہیں اپنی وجہ سے نہیں کرتے جنات ہیں ان کے ہاں عمل کی زیادہ کیفیت نہیں ان کے ہاں تصوراتی کیفیت زیادہ ہے عملی کیفیت انسان کے اندر ہے اور اس کے اندر فعالیت ہے کہ بھرپور انداز سے کام کو سر انجام سرنجام دوسری بات اس کے اندر ہے انفعالیت انفعالیت کہتے ہیں اثرات کو قبول کرنا تو یہ انسان اثرات کو قبول کرتے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا الحمہ فجو رہا و تقواہ کہ اس کے اندر دونوں کیفیات رکھی ہیں تقوا بھی قبول کر سکتا ہے اور نافرمانی بھی قبول کر سکتا ہے اب یہ انفیالی اثرات ہیں منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور فعالیت کے اندر منفی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ دو صفات اللہ نے عطا فرمائی تو یہ انسان جس قدر انفیالیت کا مزاج رکھتا ہے اتنا اور کوئی مخلوق نہیں رکھتی اس لیے جنات کے اثرات بھی قبول کرے گا فرشتوں کے اثرات بھی قبول کرے گا جانوروں کے اثرات بھی قبول کرے گا کہ اونٹ ہے تو یہ بگز رکھنے والا جانور ہے جو اونٹوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بکریاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی اس لیے کہ یہ کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے نازک جانور ہے اس کو زیادہ مارا بھی نہیں جا سکتا یہاں حوصلہ اور برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی تو انسان انفیالی اس لیے کہا کہ اگر انسان پتھریلی زمین پر بیٹھنے والا ہوگا تو اس کا مزاج اور ہوگا اور اگر طالبان کا دور تھا حکومت تھی ان کی تو ان کے دفاتر کے اندر پہلی حکومت کے صوفے وغیرہ موجود تھے لیکن جو حضرات ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ وہ صوفوں پہ نہیں بیٹھتے تھے عام اس پہ بیٹھتے تھے سوال کیا گیا کہ یہ جگہ تو وہ مخصوص ہے آپ کی تو آپ اس جگہ پہ تشریف فرما ہوں اور ملاقات کریں تو کہتے تھے کہ اس جگہ بیٹھنے سے دماغ کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے ان کے مسائل سمجھنا بھی آسان اس کو حل کرنا بھی آسان تو سب سے زیادہ انفیالی مزاج رکھنے والی مخلوق وہ انسان ہے تو اس لیے فرمایا کہ انسانوں کو چاہیے کہ اہل حق کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کے اثرات منتقل ہوں اس لیے ایک محاورہ یہ بھی ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے جیسے اس کی سوسائٹی ہوگی اس سوسائٹی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے اور انسان پہچانا جاتا ہے اپنے زیر مطالعہ کتابوں سے کہ اس کا ذوق کیا ہے اور کس قسم کی کتابیں یہ پڑھ رہا ہے تو انسان انفیالی مزاج رکھتا ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحبت صحیح اختیار کرے تاکہ گمراہی سے اس کی حفاظت ہو اور اگر صحبت اس کی صحیح نہیں ہوگی تو اثرات پڑتے چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھ پہ یہ اثرات پڑ رہے ہیں جیسا کہ ایک حکایت جس سے پہلے میں نے بیان کی تھی اس کو پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے بادشاہ کا حجام بادشاہ کی حجامت بنا رہا ہے اور حجامت بناتے ہوئے اس نے کہا کہ اے بادشاہ محترم کیا لطف آ جائے آپ کی بیٹی ہو میرا بیٹا ہو ان کا رشتہ ہو جائے اور کیا ہی عجیب جوڑا ہوگا اب بادشاہ نے ناگوار محسوس کیا حجاں اور خواب کتنے اونچے دیکھ رہا ہے اس نے فوراً کہا کہ بلاؤ جلات کو اس کا سر اڑاؤ اس کو بھی مزہ آ جائے وزیر حکایات کے اندر جہاں جہاں باتیں آئیں گی اس میں یہی ہوگا کہ بادشاہ اکثر جو ہیں وہ ایسے اور وزیر ہی بیچارہ ان کو اصلاح کرتا ہے تو وزیر آ گیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی نہ فرمائے میری ایک درخواست ہے آپ اس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ سے اٹھ کے آپ ادھر تک بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا دوسری جگہ جا کے بیٹھ گیا اب حجام سے کہا کہ اب حجام اب حجام حجامت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ بادشاہ موزم میں معافی مانگتا ہوں کہاں آپ بادشاہ کہاں میں حجا کوئی نسبت بھی نہیں تو آپ مجھے معاف فرما دیں میں نے ایسے بےحودہ بات کی ہے تو آپ محسوس نہ کروں وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اب آپ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائیں اب اپنی جگہ پہ آ گیا بادشاہ حجام بھی اپنی جگہ پہ آ گیا اب پھر اس نے جیسے استرا اور کینچی کا استعمال شروع کیا بادشاہ مزہ ہی آ جائے کہ آپ کی بیٹی ہو میرا بیٹا ہو وزیر نے کہا کہ جہاں یہ حجام بیٹھے اس جگہ کی کھدائی کی ہے کھدائی کی تو نیچے خزانہ تھا تو اس نے کہا کہ یہ حجام نہیں بول رہا تھا یہ خزانہ بول رہا تھا تو انسان جس جگہ پر بیٹھے گا اس جگہ کے بھی اثرات انسان پر منتقل ہوتے ہیں اس قدر انفیالی بھی ساز کا انسان درخت ہے آپ کے ہاں کس قسم کا درخت ہے تو جس قسم کا درخت ہوگا اس قسم کے اثرات پڑیں گے اس لیے ہے کہ اللہ صبح آپ جو ہے گشت کے لیے نکلیں وہاں کہیں گشت جہاں پہ درخت موجود ہوں تاکہ درختوں کے اثرات آپ کے اندر منتقل ہوں اور سانس کے اندر صفائی پیدا ہو اور خون کے اندر صفائی پیدا ہو تو یہ اثرات منتقل ہوتے ہیں انسان کے تو اس لیے لازماً ہے کیا چیز کہ اہل حق کی صحبت کریں اس لیے اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا گمرہ سے بچنے کا کہ یا الزین آمن اللہ کیا ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو خوف ہر وقت اللہ کا دل میں رہے اور پھر اس کے ساتھ وقول و صادقین سچوں کی صحبت میں بیٹھو کہ اب سچوں کی صحبت میں رہو گے تو گمراہی سے تمہاری حفاظت ہوگی تو اللہ تبارک بطالیہ نے یہاں یہ فرق بیان فرمایا فرق بیان فرما کے اب اللہ نے یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا یوح الزین آمنو یہ پہلا خطاب ہے جو اہل ایمان سے ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اٹھاسی مقام ہیں جہاں اللہ نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب فرمایا اب اہل ایمان سے جو اللہ نے خطاب فرمایا اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ یہ اعزاز ہے نبی علیہ والسلام کی امت کے لیے اس سے پہلی جو امتیں ہیں کسی امت سے اللہ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے خطاب فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے یہ بات فرما دیں ابراہیم علیہ السلاط السلام اپنے پیروکاروں سے آپ یہ بات فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو پیغام دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت سے پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کو بھی پیغام دیا قل علیہ السلام آپ فرما دیں یہ پیغام پہنچا دیں یہ بھی فرمایا لیکن براہ راست اٹھاسی مقام پر امت سے براہ راست خطاب فرمایا یہ امت کا اعزاز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے اس امت کو حاصل ہوا یہ ایک بڑا اعزاز دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں پکارا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ یا ویسے تو قرآن مجید توجہ سے پڑھنا چاہیے توجہ سے سننا چاہیے لیکن عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس جگہ پر یا یوہ آمنو آیا ہے تو وہاں پوری طرح متوجہ ہو جائیں کہ اللہ ہم سے براہ راست گفتگو فرما رہا اب یہ پہلا موقع ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا پھر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تین مقام پہ براہ راست کتاب فرمایا اسی پہلے پارے کے اندر یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز لیکن یہ اعزاز ان کو ملا کس کی برکات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا لقب اسرائیل اور اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی اطاعت اور فرم برداری میں مداخلت برداشت نہ کرتا ہو تو فرمایا کہ اپنے باپ کو دیکھو کس کی اولاد ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو جن کا لقب اسرائیل ہے تمہارا والد تو وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرتا تصور نافرمانی کا تو دور کی بات ہے اطاعت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں معمولی کمی ہو جائے یہ اس کو برداشت نہیں اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دین کو مٹانے کے لیے مستعد ہو اور ہر کام میں دین کی مخالفت کر رہے ہو اللہ کے ہر حکم کی مخالفت کر رہے ہو اور اپنے نبی اور رسول جس کو مانتے ہو اس کی بھی مخالفت کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایک دفعہ ہدایات فرمائی دوسری دفعہ پھر بنی اسرائیل فرمایا تیسری بار پھر فرمایا لیکن ان کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہوئی پھر پورے قرآن مجید میں اللہ نے ان سے کہیں خطاب نہیں فرمایا جبکہ یا یو الظین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے آغاز فرمایا اور اٹھاسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے براہ راست خطاب فرمایا اولین مخاطب کون حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اب یہاں جب اللہ خطاب فرما رہے ہیں یا یو الزین امن اے وہ جو ایمان لائے اب اس کے اندر آمنو یہ فیل ہے اس فیل کے اندر یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ایمان میں پختہ ہیں یا کمزور ہیں دونوں صورتیں ہو سکتی <coughs> اس وقت ایمان کی حالت میں ہے کیا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا اس وقت ایمان کی حالت میں ہے کل کو کیا ہوگا لیکن جہاں مخصوص یہ عام خطاب ہے صحابہ کرام رضن سے لے کر قیامت تک کے تمام ایمان والوں سے لیکن جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام اور میں ذکر فرمایا ہے وہاں الزین امنونی فرمایا وہاں المؤمنون المؤمنین فرمایا اس میں استعمال فرمایا جس کے اندر ان کو دو سندیں اللہ نے عطا فرمائی ایک سند یہ عطا فرمائی کہ یہ ایمان میں پختہ ہیں ان کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا ان میں کوئی بھی نہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو یہ دو سندیں اللہ نے عطا فرمائی المؤمنون المؤمنین اس کو استعمال ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات تو اعزاز کی ہے کہ اللہ نے ہم سے براہ راست خطاب فرمایا اور اہل ایمان ہمیں کہا اللہ نے یا الزین آمر یہ نہیں کہا کہ فلاں کے بیٹو یہ نہیں فرمایا بلکہ ہمارا امتیاز اللہ نے ایمان کے ساتھ قائم فرمایا تو معلوم ہوا کہ ہمارا امتیاز کس وجہ سے ہوگا ایمان سے ہوگا ایمان ہے تو امتیاز ہے ایمان نہیں تو امتیاز اس لیے فرمایا کہ المؤمنون اخوت کہ ایمان والے وہ بھائی بھائی ہیں کہ ہمارا نصب اپنی جگہ پر وہ تو پہچان کے لیے ہے لیکن فرمایا کہ اصل امتیاز ایمان کی بنیاد پر ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ یا یو الزین آمنو جب اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولزین آمن اشد حب اللہ ولزین آمن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں تو یہاں اللہ نے خطاب فرمایا یا یو الزین آمن اے ایمان والو تم ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت میں تم شدید ہو اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت تم پر چھائی ہوئی نہ ہو کہ اللہ کی محبت یہ تم میں غالب ہونی چاہیے یہ ہر کام کرو اللہ کی محبت میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کہ یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے پھر یہ کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے ایمان کا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے کہ آخرت پہ یقین رکھنا یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں یا الزین آمنو کہہ کے اللہ نے سارے تقاضوں میں متوجہ کیا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہ جس کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو چیز بھی محبوب ہوا کرتی تو اللہ محبوب ہے تو جتنی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی اتنا محبوب ہے اور سب سے زیادہ نسبت کس کو ہے اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس لیے سب سے زیادہ محبوب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے یہاں فرمایا کہ اے ایوان والوں آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تبدیل فرمائی کہ یہودیوں کے انداز سے بچو یہاں وہ مختصر بات اثر کر دیتا ہوں باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی کہ یہ یہودی نبی اسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے یہ مختلف نیتوں کے ساتھ اظہار کرتے تھے کبھی آ کے بیٹھتے تھے شام کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے ہم تو اس دن اس لیے سارا دن بیٹھے رہے کہ کوئی کام کی بات ہمیں معلوم ہوگی لیکن ہمیں کوئی کام کی بات معلوم ہی نہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ دور بھاگنے والے ہو جائیں یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی کبھی اس انداز سے بیٹھتے تھے پھر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے ایسے بیٹھتے تھے جیسے پوری توجہ سے بیٹھے ہوئے ہوں یہ بھی ذکر ایسے آئے گا ہمیں ایسے ساکت بیٹھتے تھے پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جائے وہی سمجھے کہ یہ بے جان درخت پہ بیٹھے ہیں یا پتھر پہ بیٹھے ہیں یعنی اتنے ساکن ہو کر بیٹھتے تھے جامد ہو کر بیٹھتے پوری توجہ دکھا رہے ہیں بظاہر لیکن بات سننے کی طرف توجہ نہیں بظاہر تاثر ہے کہ ہم بڑے توجہ سے پوری توجہ سے بیٹھے ہیں لیکن بات پوچھی جائے جب مجلس سے اٹھتے تھے پوچھتے تھے کیا فرمایا حضرت نے آج حالت یہ تھی ان کی پھر یہ فرمایا کہ یہ مجلس میں بیٹھتے تھے یا کوئی اعتراضات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے یا ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مذاق اڑانے کے لیے بیٹھتے تھے اب یہاں اللہ نے مذاق والی بات بیان فرمائی کی حضرت کی مجلس میں بیٹھے بہن نبی علیہ السلاط والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حضرت سے کہا کہ رائینہ عربی زبان میں رائنا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں ہماری رعایت فرمائیں اور ہماری حفاظت فرمائیں ہمیں ساتھ لے کر چلیں را یورائی کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا بانی کرنا اور رایون کے معنی بھی حفاظت کرنا اور اسی سے ریون ہے کہ رائن جو ہے جانور کی حفاظت کرنا اس کو غذا بر وقت دینا مناسب غذا دینا اور دشمن سے اس کو بچانا موزی جانوروں سے اس کو بچانا تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے را جرائی مرا آتن پوری پوری نگرانی کرنا توجہ کرنا تو رائی اس کا فیل امر ہے کہ رائنا کیا آپ ہماری رعایت فرمائیں کہ ہم سن نہیں سکے آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں اس لیے یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں یہ اس کا مفہوم میں اس کا تو نبی علیہ السلام دوبارہ فرماتے تھے اب ایمان والے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا کسی نے کوئی بات نہیں سنی حضرت کی یا سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی رائنا کہتے تھے تو اس پہ یہودی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو کہ ہم نے اپنی بات ان کی زبان پہ چڑھا دی اب یہ جو رائنا کہتے تھے اس کے دو انداز تھے کبھی تو بڑے انداز کے ساتھ رائنا ایسے کر کے بڑے انداز سے کہتے تھے جب اس انداز سے کہتے تھے تو لفظ تبدیل ہو گیا تو یہ رائنا کہ جیسے بڑی التجا کے انداز میں کہہ وہاں مانی ہوتے تھے تو رائی جو ہے وہ چرواہے کو کہتے تو رائنا ہمارے چرواہے اب یہ توہین کا انداز اختیار کرتے اور کبھی یوں چبا کے بیان نہیں کرتے تھے رائینہ بیان کرتے تھے اور اس مفہوم میں کہ رائینہ عبرانی زبان میں احمق اور بیوقوف کو کہتے اب یہ دونوں لحاظ سے نبی اسلام کی توہین کی جا رہی ہے اب ایمان والے کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہے اور ایمان والے کو تو نہیں معلوم کہ عبرانی زبان میں کیا ہے وہ تو رائینہ کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو حضرت سے عرض کیا رائنہ اب جب یہ ایمان والا رائنا کہتا تھا تو یہودی جو بیٹھے تھے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کہ دیکھا ہم نے ان کی زبان پہ بھی اپنے الفاظ چڑھا دی تو یہاں اللہ نے تعلیم فرمائی کیا ایمان والوں کہ مشابہت سے بچو اشتوا سے بچو اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بھی قومی فو امین جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا قیامت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اسی قوم کے اندر کھڑا ہوگا آج شیعت کے اثرات یہودیت کے اثرات عیسائیت کے اثرات ہندوازم کے اثرات مجوسیت کے اثرات آج ہمارے اندر موجود ہیں ہماری شادیوں میں موجود ہماری وفات کے موقع کی رسومات میں کے اندر موجود ہماری عملی زندگی کے اندر موجود اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کے اجتباع سے بچو تاکہ امکان ہی نہ رہے گا پھر فرمایا کہ ایمان والوں رائنا کہنے کی ضرورت ہی نہ آئے اگر رائنا کہنا ہو توجہ چاہیے تو اس کے لیے ان ضلع نہ کہا کرو کہ جس کے اندر کسی قسم کے مفہوم میں گڑبڑ نہیں اس کو اختیار کرو اور پھر اگلی بات فرمائی کہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہاں فرمایا کہ بس مئو یعنی اس مئو پہلے ہی توجہ سے بیٹھا کرو اچھی طرح سن لیا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو فرمایا کہ یہ ان کے انداز سے ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے واقع الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک یوم وبارك اللہ سيدنا اللہ محمد مبارک وسلم اللہ ذنوبنا واعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما منافیہ وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه اللہ منصور ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولی ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا اتباعهم بإحسان ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم القوم الظالمين فانصرنا على الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مالا علی وسفی اجمعین یا رحمت قیا رحمتہ اللہ